اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی حبیب المؤمنین علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ما تبلندر ولم يحدث بی نفس علمات علی صوبت من النساء صدق اللہ العظیم میرے بھائیوں دوستوں محترم بزرگ اور ساتھیوں حضرت العلامہ اور اصلی کتاب دعوت برکات العالیہ نے کے پر بہت اچھی بات میں فرما دی ہے ان شاء اللہ آپ سے جگہ چاہوں گا تو یہ قافلہ جو روا دوا ہے یہ وہی قافلہ ہے جو پہلے حسب الانصار دور میں کام کرتا رہا اس کے امیر حضرت مولانا فل الرحمان علی صاحب حضرت اللہ تعالیٰ علیہ تھے اس کے بعد اس پر پابندی لگی حرکت المجاہدین بنی حرکت المجاہدین کا پابندی لگی ابھی انصار الامہ کے نام سے کام کر رہی ہے الحمد للہ الحمد للہ شروع سے مولانا فل الرحمان خلیل صاحب دعوت برکات جب روس آیا تھا تو روس دور کے اندر بھی مولانا فل الرحمان خلیل دعوت برکات العالیہ نے ملا عمر حفظ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور جلال الدین حسانی دعوت برکات العالیہ ان تمام نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سیتا فلاحی دیوار بن کر روس کو توڑا تھا ٹیک نیپ کر کے یہاں سے بھیجا تھا اور اسی طرح امریکہ آیا تھوڑا بن جڑ کر آیا آپ تمام حضرات کے سامنے ہے تمام کو پر ملت الواحدہ مثال بن کر آیا کہ اس اسلام کو ختم کر دیا جائے الحمدللہ آج مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب ملا عمر کے شانہ بچانا کھڑے ہیں ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ الحمدللہ للہ کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں ان کے مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کے بیٹے عبد الرحمان ابھی قریب وقت میں شہید ہوئے ہیں ان کا ایک بیٹا ابھی بھی محاذ پر موجود ہے وہاں پر امریکہ کے سامنے لڑ رہا ہے میرے بھائیوں دوستوں اور اب حالات اس وقت ایسے بن چکے ہیں آج امریکہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے پہلے یہی حالات تھے سن دو ہزار ایک کے اندر میڈیا والے مجاہدین کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے تھے اب یہی میڈیا والے ہیں اور امریکہ امریکہ کے صحافی خود اب مجاہدین پر الحمد للہ اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں میرے بھائی اور دوستوں اب یہ مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے کبھی کسی کے در کبھی کسی کے در کہ ملا عمر ہمارے مذاکرات کرا دیجیے جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن ملا عمر حفظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسے جانے کبھی نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ افغانستان امریکیوں کا قبرستان بند کر رہے گا انشاءاللہ یہ سارے مجبور ہوں گے یہاں سے کوئی سلامت نہیں جائے گا اور اس وقت الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ افغانستان کے کئی علاقے اور اس طرح دیگر کئی علاقے نیٹو والے نے بالکل خالی کر دیے ہیں پہلے تو کچھ نہ کچھ موجود ہوتے تھے سارا دن دلوں میں گھسے رہتے اور رات کو نکل کر تھوڑا سا گش مش کر لیتے اب افغانستان کے کئی علاقے بالکل خالی کر کے اندر محسور ہو چکے ہیں میں چمگادر کی طرح اس طرح چمگادر دن کے اندر اپنے دل میں چھپ جاتی ہے اور رات کو چمگادر نکلتا ہے ایسے ہی سارا دن اپنے دلوں میں رہتے ہیں اور رات کو تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ڈرے ہوئے نکلتے ہیں ابھی کمانڈر صاحب وہاں سے تشریف لائے کمانڈر صاحب بتلا رہے تھے کہ کمانڈر سکی الرحمان سکی صاحب جن کا فکر طریقے صاحب فرما رہے تھے تیس سال تیس سال میدان جہاد کے اندر گزارا ایک آنکھ بھی شہید ہوئی آپ کے درمیان میں ہی موجود ہیں ایسے لوگوں کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے ایسے لوگوں سے ملاقات کرنا باعث برکت ہے تو میرے بھائیوں دوستوں اب یہ بتلا رہے تھے کہ ان کے چیف کمانڈر نے آڈر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پیمپر ختم ہو چکے ہیں ہمارے لیے پیمپر بھیج دیجیے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی وہ نکلتے ہیں تو پیمپر پہن کر نکلتے ہیں مجھے کے اللہ کے شعروں کی ایک کڑک سے ایک آواز سے ان کے پیشاب بھی نکل جائے گا تو میرے بھائیوں دوستو ایک مقولہ بنا ہوا تیرتی دیوار کو ایک تختہ اور تو میرے بھائیوں آپ نے سن دو ہزار ایک کے اندر آپ نے الحمد للہ سن الحمد للہ بھرپور تعاون کیا اس تعاون کا آج نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں خوشی کا اظہار ہر ایک مسلمان کے چہرے پر نظر آ رہا ہے آج وہ نکل رہا ہے اور نکل رہا ہے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے اس کی رواج کو ایک سب کا اور چاہیے اب عید کے بعد کاروائیاں شروع ہوں گی ایک مجاہد پر ٹریننگ کا خرچہ کم سے کم ڈھائی لاکھ سے لے کر تین لاکھ روپیہ تک ہے اور اب کئی ہزار مجاہدین کئی ہزار مجاہدین ہمارے اس طرح دیگر علاقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہمیں افغانستان کے اندر بھیجو ہم جا کر لڑیں لیکن وسائل کے کمی کے نہ ہونے کی وجہ سے کمی ہونے کی وجہ سے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں کویٹا کی طرف سے جب غزنی میں داخل ہوتے ہیں یا ہلمن میں داخل ہوتے ہیں ایک پان ٹو فائیو ایک پان ٹو فائیو دو ساتھی اس پر موجود ہوتے ہیں ایک راکل لانچر اور اس طرح کلیکشن کوپے یا ایک گردئی اور کلیکشن کوپے ہوتی ہیں ایک ووٹ بانٹ سپاہی ایک لاکھ روپے کا آتا ہے اور اس کے اس کے ساتھ جو دو ساتھی ہوتے ہیں کلیکشن کو کرتے کم سے کم چھ لاکھ کا قصلہ ہوتا ہے جو دو مجاہدین کاروائی کرنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت بہت زیادہ معیشت کی اور سامان کی کمی ہے تو اس کمی کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں مرکز سے ہمارے کمانڈر سیدور الرحمان صاحب صاحب تشریف لائے ہیں امیر صاحب نے پنجاب کے دورے کے لیے بھیجا تھا تو میرے بھائیوں آپ حضرات کے سامنے کس لیے حاضر ہوئے تھے آپ تمام حضرات سے یہی اپیل ہے جیسے آپ نے پہلے تعاون کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں ابھی بھی آپ سے اپیل ہے ابھی بھی آپ بھرپور تعاون کیجیے اللہ ہم سب کا حامی ہونا چاہیے Thank you. کوئی اگر آپ کی